حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے دن لوگوں کو چپ کرایا اور فرمایا میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اتارنے لگو سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چھتیس